welcome to visual programming last lecture میں ہم نے ڈیٹا بائنڈنگ کی بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ بائنڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں بائنڈنگ کا جو آبجیکٹ ہے ڈبلو پی ایف میں اس میں ایک سورس آبجیکٹ ہے ایک ٹارگیٹ آبجیکٹ ہے اور ان دونوں کی پراپرٹیز ہیں جو آپس میں بائنڈ ہو رہی ہیں اور ہم نے وداؤٹ اے پراپرٹی ڈائریکٹ ایک آبجیکٹ سے بھی بائنڈ کر کے دیکھا we talk about the binding markup extension جس کے تھرو آپ بائنڈنگ کا سارا کا سارا کام زیمل میں کر سکتے ہیں سو بائنڈنگ کا ہم نے یہ فیچر دیکھا ہم نے اس سنکرونائزڈ وتھ کرنٹ آئٹم کی بات کی جو آپ کے اگر آپ ایک ہی سورس سے ملٹیپل ٹارگیٹس کو بائنڈ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے سنکرونائزڈ موو کر رہے تھے ہم نے تین لسٹ باکسز لیے تھے جو ایک ہی سورس سے بائنڈ ہوئے ہوئے تھے اور اس میں اس سنکرونائز وتھ کرنٹ آئٹم جیسے ہی ہم نے ٹرو کیا ان ساروں کی سلیکشن سنکرونائز ہو گئی اس ٹاپک کو ہم فردر لے کے چلیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے ڈیٹا کنٹیکسٹ کی بات کی وہ ٹیمپلیٹس کے اندر آپ کے پاس ایک امپلیسٹ ڈیٹا سورس آتا ہے آپ کے پاس ایک امپلیسٹ ڈیٹا کنٹیکسٹ ہوتا ہے اور آپ ایکسپلسٹلی بھی ڈیٹا کنٹیکسٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بائنڈنگ کا ڈیفالٹ سورس بن جاتا ہے تو اگر آپ نے کسی ایک ڈیٹا سورس کی بہت ساری پراپرٹیز سے بائنڈ کرنا ہے تو آپ ایک بار ڈیٹا کنٹیکس ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور دین آپ اس کی ایک ایک پراپرٹی سے بائنڈ کر کے اسے ڈسپلے کر سکتے ہیں ہم نے جب ڈیٹا ڈسپلے کرنا ہے یعنی ہم نے ایک بائنڈنگ کر لی آپ کے پاس سورس پراپرٹی آ گئی اب اس سورس پراپرٹی کو آپ شو کیسے کریں اس میں ہم نے کئی چیزیں دیکھیں ایک ڈسپلے ممبر پاتھ کا فیچر دیکھا جو اس کے اندر سے کوئی اسپیسیفک پراپرٹی ڈسپلے کر دیتا تھا ہم نے اسٹرنگ فارمیٹ دیکھا جو اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے فارمیٹ کر کے شو کر سکتا تھا اور پھر ہم نے دو ٹوٹلی کسٹمائزیبل طریقے دیکھے ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ ڈیٹا ٹیمپلیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زیمل میں ڈیفائن ہو سکتا ہے اور ایک ویلیو کنورٹر جو آپ بالکل سی شاپ میں ایک کلاس لکھ کے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی ڈسکشن ریزیوم کریں گے یہ جو is synchronize with current item ہے ہاؤ ڈز دس ورک مطلب آپ کے پاس ایک سورس پراپرٹیز ہیں اور ایک پرٹیکولر سورس آبجیکٹ ہے جس سے آپ بائنڈ کر رہے ہیں and you have multiple target objects مثلاً لسٹ باکسز لیے تھے ہم نے last time so how does the list box current item get synchronize یہ کرنٹ آئٹم کی انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوتی ہے یہ ایکچولی ایک ویو ہے جس کو ڈبلو پی ایف میں ایک چیز ہے جسے ویو کہتے ہیں so view contains this current item so view آیا کہاں سے whenever you do a binding there is an implicit view associated with the source تو ویو سورس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس ملٹیپل ٹارگیٹ آبجیکٹس ہیں they all share the same view and this is the default view later we will see کہ ہم ویو چینج بھی کر سکتے ہیں ہم نیا ویو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں سو so یہ جو ویو ہے یہ کرنٹ آئٹم کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے like we have seen that current item is stored in the view so view associate ہوا سورس آبجیکٹ کے ساتھ اس میں کرنٹ آئٹم اسٹور ہو رہا ہے any target object that gets associated with this source object and sets its is synchronize true to true تو پھر وہ اس کا کرنٹ آئٹم ساتھ ساتھ چینج ہوگا سو کرنٹ آئٹم کے علاوہ اس میں کیا ہے اس میں سپورٹ ہے سارٹنگ کی گروپنگ کی فلٹرنگ کی اور نیویگیٹنگ کی اور یہ چاروں چیزیں ہم آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ using a view how can we sort group filter اور نیویگیٹ نیویگیشن کا یہاں پہ جو مطلب ہے it is slightly different from جو ہم نے نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن میں ڈسکس کیا تھا but we'll come to it and we'll discuss it in detail تو سارٹنگ کیسے کرتی ہیں that's the first thing sorting کے لیے آپ کے ویو میں ایک سارٹ ڈسکرپشنس کی پراپرٹی ہے so you create sort sort description object and you add it to the sort description collection جو آپ کے ویو میں ایگزٹ کرتی ہے and you can call the clear method on sort descriptions اس سے ساری کی ساری سارٹ ڈسکرپشن ہٹ جائیں گی ریموو ہو جائیں گی آپ انسارٹیڈ پہ آ جائیں گے what does unsorted mean it means the order in which the elements are inserted تو آپ نے جس آرڈر میں ایلیمنٹس ایڈ کیے ہیں اگر اسی آرڈر میں ہیں تو then that's consider unsorted اور اگر آپ کے سارٹ ڈسکرپشنس کی وجہ سے وہ سارٹ ہو رہے ہیں تو دین دے آر سارٹیڈ تو سارٹ ڈسکرپشن آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں سی شاپ کے کوڈ میں آپ اس کو sort description sort is equal to new sort description یہاں پہ آپ فیلڈ کا نیم دیں گے اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم نیم پہ سارٹ کرنے لگیں اور ساتھ ہم نے بتایا کہ ہم نے اسینڈنگ سارٹ کرنی ہے یا ڈسینڈنگ سارٹ کرنی ہے اگر ہمیں یہ چاہیے ہو کہ ہم نے دو پراپرٹیز پہ سارٹ کرنا ہو تو ہم یہ آپ کو ایگزامپل دیکھیں کہ view dot sort description dot add اور یہ ایڈ اس سے ہم ایک نئی سارٹ ڈسکرپشن ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دو بار نیو سارٹ ڈسکرپشن کر کے ایک بار ڈیٹ ٹائم پہ سارٹ ایڈ کیا which we want descending sort پھر نیم پہ ایڈ کیا which we want ascending sort تو اس میں یہ پہلے ڈیٹ ٹائم پہ سارٹ کرے گا and if there is any collision تو یہ اسے نیم پہ سارٹ کرے گا تو یہ جو سارٹنگ کی ایگزامپل ہے بڑی سمپل ایگزامپل ہے کہ آپ نے ویو میں بیسیکلی سارٹ ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے ویو کے اندر سارٹ ڈسکرپشن کی پراپرٹی ہے which is a list of sort description objects ایک سارٹ ڈسکرپشن کیا ہے ایک فیلڈ نیم اور آپ کا ڈیزائرڈ آرڈر ویدر اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ تو اس سے ایک سارٹ ڈسکرپشن بنتی ہے you can add it to the sort description یہاں پہ ہم نے یہ ابھی اسکپ کیا ہے کہ ہم نے ویو لیا کیسے ہے so we can get a view for any source object in a very simple way وہ ہم نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں گے but once you have the view adding a sorting property is very easy next example میں ہم کیا کریں گے ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ویو کیسے لیا ہے وچ از ایک اسٹیٹک میتھڈ یوز کریں گے اسے وہ ایلیمنٹ سورس ایلیمنٹ دیں گے and we'll get the default view but other than that ہم اس ایگزامپل میں یہ کریں گے کہ ہم نے جو فوٹو گیلری کے ایگزامپل ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو آپ کی بک میں بھی دی ہوئی ہے اس پہ ہم یہ تین بٹنس کے ساتھ تین ڈفرینٹ فیلڈس پہ سارٹ کریں گے اور جیسے آپ کے یعنی ایک نارمل بہیویئر ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بٹن پہ دو بار کلک کرتے ہیں تو ایک بار سینڈنگ سارٹ کرتے ہیں پھر سوئچ کر کے ڈسینڈنگ کر دیتے ہیں so we will use that feature ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے and we'll implement it very few lines of code تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے تین بٹنس امپلیمنٹ کیے ہیں sort by name sort by date time اور سارٹ بائی سائز اور ان تینوں بٹنس کے کلک ہینڈلرس ہم نے لکھے ہیں ان کلک ہینڈلرس میں ہم نے سیم کام کرنا ہے صرف فرق یہ ہے کہ ہم کس پراپرٹی پہ سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے ایک کامن فنکشن سارٹ ہیلپر کا یوز کر لیا ہے سارٹ ہیلپر کے فنکشن کو ہم صرف وہ پراپرٹی نیم پاس کر رہے ہیں جس پہ ہم سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں سارٹ ہیلپر کا کوڈ دیکھتے ہیں اس کوڈ کے اندر ہم نے اسٹرنگ پراپرٹی نیم پاس کیا ہے ایک بار یہ فنکشن کال ہوگا تو ہم اسینڈنگ سارٹ کریں گے دوسری بار کال ہوگا تو ہم ڈسینڈنگ سارٹ کریں گے اس فنکشن کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے ویو لے رہے ہیں ویو ہم نے کیسے لیا ہے collection view source dot get default view so یہ ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے اور اسے آپ کوئی بھی سورس آبجیکٹ پاس کریں گے تو یہ اس سے ایسوسیٹیڈ ہمیں ڈیفالٹ ویو دے دے گا کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ جب بائنڈنگ ہوتی ہے تو ایک ڈیفالٹ ویو بن جاتا ہے اور اس ڈیفالٹ ویو کو لینے کا طریقہ یہ اسٹیٹک میتھڈ ہے collection view source dot get default view اور اسے ہم نے this dot find resource logical resources ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو فوٹوز کی کلیکشن ہے وہ پاس کر دی اس نے ہمیں اس کا ڈیفالٹ ویو دے دیا اب ہم نے دیکھا کہ if view dot dot description count is greater than zero which means کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک بار سارٹ کر چکے ہیں یہ اوریجنل ان سارٹیڈ ڈیٹا نہیں ہے and view dot sort description zero dot property name is equal to property name کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک بار سارٹ کر چکے ہیں اور جو لاسٹ ٹائم سارٹ کیا تھا وہ اسی پراپرٹی کی بیس پہ کیا تھا یہاں پہ ہم دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر لاسٹ ٹائم اسی پراپرٹی کی بیس پہ کیا تھا تو ہم نے صرف اسینڈنگ ڈسینڈنگ ریورس کرنا ہے یعنی لاسٹ ٹائم اگر اسینڈنگ تھا تو اب ڈسینڈنگ کرنا ہے لاسٹ ٹائم ڈسینڈنگ تھا تو اب اسینڈنگ کرنا ہے یہ ہم نے کیسے کیا کیا آلریڈی کوئی شارٹ ڈسکرپشن ایڈٹ ہے کیا وہ جو ایڈٹ ڈسکرپشن ہے وہ سیم پراپرٹی پہ ہے اور next view dot sort description zero dot direction is equal to ascending so اگر وہ اسینڈنگ ڈائریکشن ہے تو ہم نے view dot sort description clear کی اور ایک ڈسینڈنگ ڈائریکشن سیم پراپرٹی کی ڈال دی اور اگر وہ جو لاسٹ ٹائم تھی وہ ڈسینڈنگ تھی اور ہم نے ہم نے اسینڈنگ کرنی ہے ادھر ان دیٹ کیس اور ان دا جنرل کیس کے اگر ہم نے ایک ڈفرینٹ پراپرٹی پہ سارٹ کرنا ہے اس کیس میں ہم اسینڈنگ سارٹ سارٹ کریں گے so what we did view dot dot description clear unsorted کر دیا and then we sort description new sort description property name دی اور اسے اسینڈنگ پاس کیا یہاں پہ اگر اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ویو کس طرح سے لیا ہم نے I collection view view is equal جو ہمارے ویو کا بیس انٹرفیس ہے اس میں ریسیو کیا اور collection view source dot get default view یہ ہمارا ویو لینے کا طریقہ ہے تو یہ جو ہم نے سارٹنگ کی ہے یہ لسٹ باکس سے ایسوسیٹیڈ نہیں ہے ہم نے کہیں لسٹ باکس کو مینشن نہیں کیا یعنی یہ جو سارٹنگ ہے یہ ہم نے کہا یہ سورس آبجیکٹ فوٹوز ہے اس کا ہمیں ڈیفالٹ ویو دیں اور اس ڈیفالٹ ویو پہ یہ سارٹنگ اپلائی کر دیں وچ مینس کہ اس سے جو بھی بائنڈنگ ہوگی جو ڈیفالٹ ویو کو یوز کرتے ہوئے ہوگی دیٹ ول بی سارٹیڈ تو اگر ہم اس کے بجائے نئی لسٹ باکسز ایسوسیٹ کر دیں they will all be sorted so that's the concept of a view کہ ایک سورس آبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک ویو ایسوسیٹیڈ ہے and any target are seeing that view instead of the real object اور اس ویو کو ہم مینوپلیٹ کر سکتے ہیں تو دو چیزیں اب اب تک ہم دیکھ چکے ہیں ایک کرنٹ آئٹم کو چینج کرنا اور ایک سارٹنگ کرنا سو so, اب اس کنٹرول کو اس سورس آبجیکٹ کو کوئی بھی کنٹرول ڈسپلے کرنے کی کوشش کرے گا it will get a sorted view not the real unsorted view so sorting کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں سارٹنگ کے علاوہ ہم گروپنگ کر سکتے ہیں سو so, جس طرح آپ نے اگر ایکسپلورر میں دیکھیں ایکسپلورر آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹائپس کی بیس پہ گروپ کر لیں تو یہ ایک کائنڈ آف گروپنگ ہے یا آپ اگر فوٹو گیلری میں سوچ رہے ہیں تو آپ بائی منتھ پکچرس کو گروپ کرنا چاہیں یا بائی ڈیٹ گروپ کرنا چاہیں کہ ایک جو ڈے کی ایک پرٹیکولر ڈیٹ کی پکچر سے وہ ساری ایک گروپ میں آ جائے ان کے پاس ایک اوپر ایک ہیڈر آ جائے دیٹس گروپنگ سو گروپنگ کیسے کرتے ہیں گروپنگ کے لیے بالکل شارٹ ڈسکرپشنس کی طرح ہمارے پاس ایک گروپ ڈسکرپشنز ہے سو گروپ ڈسکرپشنس کی کلیکشن میں ہم ایک نئی گروپ ڈسکرپشن ایڈ کرتے ہیں کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں ہم view dot group description dot clear کر کے کوئی بھی ایگزٹنگ گروپ ڈسکرپشن کلیئر کر سکتے ہیں اور پھر view dot group description dot add کر کے نیو پراپرٹی گروپ ڈسکرپشن اور اس پہ ہم نے ڈیٹ ٹائم ڈال دیا دیٹ مینس کہ اس ڈیٹ ٹائم پہ ہم گروپ کرنا چاہ رہے ہیں اس گروپنگ کا ایٹ دس پوائنٹ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا گروپنگ کا افیکٹ کیوں نہیں ہوگا گروپنگ کا افیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ جو ہمارا ڈسپلے اس وقت شو ہو رہا ہے اس میں ہم نے کوئی ٹیمپلیٹ نہیں دیا کہ گروپنگ شو کیسے کرنی ہے سو سارٹنگ کا تو صرف مطلب یہ ہے کہ جو ایلیمنٹ شو ہو رہے ہیں ان کا آرڈر چینج ہو جائے that's a simple thing grouping کے لیے اٹس ریکوائرڈ کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ جو ہم گروپ کر رہے ہیں ڈیٹ ٹائم کے بیس پہ اس گروپ ٹائٹل کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے we can use a group template اس میں ہم جو ہیڈر ٹیمپلیٹ ایک دینا ہوگا گروپ اسٹائل کا کہ ہیڈرس کو شو کیسے کرنا ہے اور we can use a default header تو اس دونوں کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہم یہ گروپ ٹیمپلیٹ ہیڈر کیسے دیکھ سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے list box dot group style دیا ہے جس کے اندر ہم نے ایک گروپ اسٹائل بنایا group style dot header template بنایا so header template is the thing جو آپ کے ہر گروپ کے ٹاپ پہ شو ہوگی اور اس ہیڈر ٹیمپلیٹ کے اندر ایک امپلیسڈ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے اور اس امپلیسڈ ڈیٹا کنٹیکسٹ میں وہ ساری پراپرٹیز ہیں جن کی بیس پہ آپ گروپ کر رہے ہیں سو فار ایگزامپل یہاں پہ ہم ڈیٹ ٹائم کے بیس پہ گروپ کر رہے ہیں so that property is available in this data context تاکہ ہم اسے ڈسپلے کر سکیں اور یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے binding path is equal to name کر کے ایک ٹیکسٹ بلاک میں وہ پراپرٹی شو کی ہے other than that we use the border اور اسے ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ میں رکھا سو یہ جب ہم سب کچھ کر لیتے ہیں so let see what what we get we get this window اور it's little different than what we expected because every picture is in separate group ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہر ڈیٹ کی پکچر سیپریٹ ہوں گی بٹ ایکچولی ہم نے جو یہ گروپنگ کی ہے that's based on date time which has the date and the time component which means کہ آپ کی ہر پکچر ایک یونیک ڈیٹ ٹائم پہ کھینچی ہوئی ہے اور وہ ایک سیپریٹ گروپ میں آ گئی ہے we'll see how to fix that but before that we can see کہ ہمارے گروپس ایٹ لیسٹ اپیئر ہو گئے ہیں جو ہم نے ہیڈر ٹیمپلیٹ شو کیا تھا وہ رینڈر ہو رہا ہے ہر گروپ کے اوپر اور اب ہم یہ اس سے پہلے کہ ہم اسے دیکھیں کہ اس کی گروپنگ کو ہم کیسے صحیح کریں گے لیٹ سی کہ یہ جو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سا گروپ یوز کیا ہے ہمیں اس سمپل گروپنگ کے لیے ہر دفعہ یہ پورا ٹیمپلیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے we do have some built in plugins built in templates جو ہم گروپ ہیڈرس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں which would make our task much simpler so اس ایگزامپل میں ہم نے لسٹ ڈاٹ گروپ اسٹائل کے اندر ایکس کالن اسٹیٹک اور member is equal to group style dot default کیا ہے ہماری آؤٹ پٹ وہی ہوگی سب کچھ وہی ہوگا صرف یہ کہ اب ہمیں وہ پورا ٹیمپلیٹ نہیں لکھنا پڑا so default template is like that کہ وہ ایک ٹیکسٹ باکس میں آپ کا جس پراپرٹی پہ آپ گروپ کر رہے ہیں وہ شو کر دے گا ان اے بارڈر ریکٹینگل سو اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیٹ ٹائم شو کی جس پہ ہم گروپنگ کر رہے تھے اور ہم گروپنگ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ پہ سو وی ہیو اے پراپرٹی جس سے ڈیرائیو ہونی ہے جو ریئل پراپرٹی جس پہ ہم گروپ کرنا چاہتے ہیں so W P F has a feature for that's you can writer ہم یوز کر رہے تھے بائنڈنگ میں کہ سورس پہ ڈیٹا کسی فارمیٹ میں اور ہم ٹارگیٹ پہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ میں شو کرنا چاہتے ہیں so that was one kind of one kind of value converters جہاں پہ ہم نے ویلو کنورٹر یوز کیا تھا ویلو کنورٹر کا ہی ایک اور یوز ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹا پہ گروپنگ کرنی ہے but you take some property and and you you change it in some way group based on that so اس کے لیے ہم ایک کنورٹر لکھ سکتے ہیں that converter can be pass to یہ جو نیو پراپرٹی گروپ ڈسکرپشن دی تھی اس میں ایک آپشنل پیرامیٹر میں ہم وہ ویلو کنورٹر پاس کر دیں سو لیٹ سی کہ ہم کیسے کرتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے اسی طرح سے ویو لیا get default view this dot find resource photos جیسے پہلے لیتے آئے ہیں view dot group description dot clear view dot group descriptions dot add new نے خود امپلیمنٹ کی ہے it can be passed as a second parameter کہ یہ ویلیو کنورٹر انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے ویلیو کنورٹر انٹرفیس آپ کو یاد ہوگا it was two functions convert and convert back convert back ہم یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے we just returning dependency property dot unset value which is a way of saying کہ یہ ہم ویلیو سیٹ نہیں کر رہے ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے and we don't expect it to be call back in this scenario کہ ہم ایک گروپنگ کے لیے ویلیو کنورٹر یوز کر رہے ہیں تو کنورٹ بیک آپ کا کبھی کال نہیں ہوگا what does convert do convert آپ کی جو ویلیو جسے کنورٹ کرنا ہے جو اسے پتا ہے کہ ڈیٹ ٹائم میں اس لیے اس نے ڈیٹ ٹائم میں کاسٹ کر لی اور اس کا ایک ٹو اسٹرنگ میتھڈ یوز کیا جو اس کا منتھ ڈے اور year which means anything related to the date وہ ایکسٹریکٹ کر کے ریٹرن کر دیتے ہیں سو ناؤ ڈسپلے بھی یہی پارٹ ہوگا منتھ ڈیٹ ایئر اور گروپنگ بھی اسی بیسس پہ ہوگی تو اگر ایک ہی ڈیٹ کی ملٹیپل پکچرس ہیں تو وہ ساری کی ساری پکچرس کا گروپ ایک بن جائے گا اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کی اب ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جس کے ساتھ ٹائم نہیں لکھا ہوا اور اس کے نیچے ملٹیپل آ گئی ہیں which means you correctly group date by the date جب آپ سارٹنگ اور گروپنگ ان دونوں کی اب ہم نے بات کر لی ہے if you want to combine them both یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا سارٹیڈ بھی ہو اور گروپ بھی ہو تو یہ یاد رہے کہ سارٹنگ پہلے اپلائی ہوتی ہے اینڈ دین گروپنگ اپلائیز اگر آپ اپنی یعنی آپ آپ چاہتے ہیں کہ کی آؤٹ پٹ لاجیکل ہو تو آپ کا جو سارٹنگ کرائٹیریا اور گروپنگ کرائٹیریا کا فرسٹ پارٹ میچ کرنا چاہیے so if you want to if you are seeing you want to group by date time you should sort by date time and then you can add further sort descriptions to in a group you can sort but اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے گروپ تو ڈیٹ ٹائم پہ کرنا ہے لیکن میں نے سارٹ نیم پہ کرنا ہے تو آپ کی آؤٹ پٹ خراب ہو جائے گی ہوگا کیا آپ کی output by name sorted ہوگی اور اگر ایک ہی ڈیٹ کی ملٹیپل پکچر سے تو وہ ڈفرینٹ جگہ پہ گروپس بن جائیں گے کیونکہ وہ اکٹھی نہیں آئی so in sorting and grouping you have to be sure that when you combine them both you have the grouping criteria as the first آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے اینڈ دین یو ڈیسائڈ کہ اس میں سے کون سی انفارمیشن ٹارگیٹ آئٹم میں ڈسپلے ہونی ہے so if you have a list box which is bound to a collection you can control کے کولیکشن کی کون کون سی چیزیں ڈسپلے ہوں اور کون کون سی ڈسپلے نہ ہو so you you can right away think of کہ it should be like a predicate function predicate function کیا ہوتا ہے جو کسی کرائٹیریا کی بیس پہ بولین ریٹرن کرے ٹرو اور false so you can think of کہ you see the item and you decide کیسے ڈالنا یا نہیں ڈالنا and you apply this filter again the filter is applied on the view so آپ کا فلٹر ویو پہ اپلائی ہو رہا ہے which means any target elements bound to the same view وہ سارے کے سارے ٹارگیٹ ایلیمنٹس فلٹر ہو جائیں گے تو آپ کا ڈیٹا کسی ایک لسٹ باکس میں سے نہیں ریمو ہوگا جتنے بھی لسٹ باکسز یا جو بھی ڈیٹا جو بھی آپ کے ایلیمنٹس سیم ڈیٹا سورس سے باؤنڈ ہیں ان ساروں میں وہ فلٹرنگ اپلائی ہوگی so how do we do filtering filter کرنے کے لیے اگین سب سے پہلا کام وہی کرنا ہے ہمیں ویو چاہیے ویو کے لیے وہی میتھڈ ہے گیٹ ڈیفالٹ ویو تو ویو آپ نے لے لیا اور ویو کے اندر ایک فلٹر پراپرٹی ہے دیٹ از دا کی پراپرٹی سو ابھی تک ہم نے view dot sort description view dot group description which were a collection of sort description objects respectively اب ہم ایک فلٹر پراپرٹی دیکھ رہے ہیں سو فلٹر پراپرٹی ہم اس میں سیٹ کریں گے ویو ڈاٹ فلٹر اور اسے ہم کس طرح سے سیٹ کر رہے ہیں we are setting it directly to delegate function جو ایک آبجیکٹ لیتا ہے اینڈ اٹ ریٹرنس ٹرو اور فالس میں نے کہا تھا آپ کو ایک پریڈیکیٹ فنکشن سوچنا ہے جو یہ ڈیٹرمن کر سکے کہ آئٹم فلٹر ہونا ہے یا نہیں ہونا if if it returns returns true it's it's it's displayed displayed false not filtered out یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ جو آبجیکٹ ہے یہ ہمیں اس کیس میں پتہ ہے کہ یہ ویو ایک فل ایک فوٹوز کلیکشن سے ایسوسیٹیڈ ہے تو ہم نے او کو اس کے اندر فوٹوز کلیکشن کے اندر فوٹو ٹائپ کے آبجیکٹ ہیں تو فوٹو ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ہم نے ڈیسائڈ کرنا ہے whether we want to show it اور we want to filter it تو ہم نے او کو کاسٹ کیا ایز فوٹو اور اس کا dot date time minus date time not now dot days یہ ایک ٹائم ڈفرینس کا آبجیکٹ بن گیا کہ آج کی ڈیٹ اور فوٹو کی ڈیٹ میں کتنا ڈفرینس ہے اور اس ٹائم ڈفرینس کے آبجیکٹ کے ڈیز لیے if it's less than equal to seven what does it mean it means photos of the last seven days کہ ڈیٹ ٹائم ڈاٹ ناؤ آج کی ڈیٹ اور فوٹو کی ڈیٹ میں ٹائم ڈفرینس کتنا ہے اس ٹائم ڈفرینس کے آبجیکٹ میں ڈیز کتنے ہیں if days is less than equal to seven it's picture from the last seven days so ہم ایک فلٹر اپلائی کر رہے ہیں جو لاسٹ سیون ڈیز کی پکچر دکھائے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی لکھ سکتے ہیں ایک ایز اے لیمڈا ایکسپریشن اس سینٹیکس کو جسٹ میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں if you want to see it کہ view dot filter is equal to آپ یہ سنگل پرنتھس میں او لکھ کے اور آگے ایکول گریٹر دین سائن لکھ کے اور آگے بیسیکلی آپ کا وہی بریسز کے اندر کوڈ آ جائے گا جو آپ نے ڈیلیگیٹ کے اندر لکھا تھا it's a slightly simpler syntax so this will show you only the photos from the last seven days sorting grouping filtering and then navigating so what does navigating means again جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں مینشن کیا تھا کہ navigating has nothing to do with the navigation based application جو ہم نے ڈبلو پی ایف کی ڈسکس کی تھی that is a different concept یہاں پہ نیویگیٹنگ کا مطلب ڈفرینٹ ہے یہاں پہ نیویگیٹنگ کا مطلب ہے مینوپلیٹنگ دا کرنٹ آئٹم کہ آپ جو کرنٹ آئٹم ہے اسے موو فارورڈ موو پریویس یا move to first move to last اس کو مینوپلیٹ کر سکیں and if you move that item تو جو بھی جس کی بھی سلیکشن کرنٹ آئٹم کے ساتھ سینکرونائزڈ ہے اس کا سلیکٹڈ انڈیکس ساتھ ساتھ چینج ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا اس سینکرونائز وتھ کرنٹ آئٹم کا کیا مطلب تھا کہ آپ کا سلیکٹڈ آئٹم اور ویو کا کرنٹ آئٹم یہ ان سنک رہے so when you change the selected item from one list box synchronize ہونے کی وجہ سے کرنٹ آئٹم چینج ہوتا تھا سنکرونائز ہونے کی وجہ سے دوسرے لسٹ باکس کا سلیکٹڈ آئٹم چینج ہوتا تھا اسی طرح سے اف آئی پروگرامیٹیکلی اور in any other way change the current item of the view تو سارے کے سارے ٹارگیٹ آبجیکٹس جو اس سورس آبجیکٹ کے ساتھ اس synchronize with current with current true ہے وہ سارے کے ساروں کا سلیکٹڈ آئٹم چینج ہو جائے گا سو so, اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کرنٹ آئٹم کو یوز کر کے اسے کیسے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی ہم ایگزامپل لیں گے کہ فوٹو گیلری اپلیکیشن میں ہم نیکسٹ اور پریویس بٹنس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اگر پریویس بٹن کلک ہوتا ہے تو ہم نے اسی طرح سے ڈیفالٹ ویو لیا اور view dot move current to previous کیا اب یہ move current to previous can go to the like at the first element it can go before the first element تو ہمیں اس کا اسپیشل چیک لگانا پڑے گا if view dot is current before first تو view dot move current to last اور نیکسٹ کی امپلیمنٹیشن بالکل سملر ہے نیکسٹ کی امپلیمنٹیشن میں آپ نے اسی طرح سے ویو لیا view dot move current to next کیا اور اف اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے کہ view dot is current after last تو view dot move current to first کر دیا so this way you can control the current item of the view this is call navigating اور یہ افیکٹ سارے کے سارے باؤنڈ آبجیکٹس پہ ہوگا سو so یہ ہم نے ساری ویو کی جو فیچرز ہیں وہ دیکھ لی ہیں سارٹنگ گروپنگ فلٹرنگ نیویگیٹنگ اور جو کرنٹ آئٹم ہے سو کرنٹ آئٹم کے یا کرنٹ آئٹم کا سنکرائز ہونا that comes under navigating so basically یہ چار آپ کے فیچرس ہیں اور انہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں so this is really useful in making master detail interface کہ آپ کے پاس ایک ماسٹر ویو ہے which is maybe a list box ایک ڈیٹیل ویو ہے which is showing some detail of that of some particular item تو آپ ان دونوں کو سیم سورس سے بائنڈ کر لیں دونوں کی کرنٹ آئٹم سائملٹینیسلی چینج ہوگا but right now you will be thinking کہ دونوں کو ڈفرینٹ ڈیٹا شو کرنا ہے so I am introducing a path attribute of binding extension یا path property of the binding object کہ جب آپ کوئی بائنڈ کرتے ہیں ایک سورس سے تو آپ بائنڈ تو ڈائریکٹلی سورس سے کر لیں بٹ آپ بائنڈنگ کے اندر پاتھ یوز کریں کہ پاتھ مینس کہ اس, کے اندر سے آپ نے کیا پراپرٹی شو کرنی ہے so that way you can show some property in a master interface in a list box and some other property in a detail interface جس میں آپ کوئی ایک آئٹم ڈیٹیل میں شو کر رہے ہو and they both are organize to the same source ان دونوں کے کرنٹ آئٹم ایک ساتھ چینج ہو رہا ہے وچ مینس لسٹ باکس میں سے آپ کوئی ایلیمنٹ چینج کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹیل ویو چینج ہوتا ہے تو آپ یہ پاتھ کس طرح سے دے سکتے ہیں یہ اگر آپ binding path is equal to slash دے دیں گے تو that is like binding to the whole object آپ binding path is equal to slash date time دے دیں گے that would bind to the date time property آپ binding path is equal to photo slash دیں گے تو یہ it's binding on a current of a different data source اور photo slash date time would be binding to the date time properties in the photos collection and that is really useful for master detail interfaces تو یہ جب آپ ڈفرینٹ بائنڈنگس یوز کریں so you can bind to different aspects of the same data source آپ ماسٹر انٹرفیس میں bind to something different جو آپ کے ٹائٹلس ہیں ڈیٹیل انٹرفیس میں you bind to some details جو اس کے بارے میں ساری شو کرنی ہے and you don't write any code بس آل یو ڈو از میں آپ کی کوئی سلیکشن چینج ہوتی ہے آپ کی ساری ڈیٹیلس چینج ہو جائیں گی کیوں کیونکہ جو بھی کرنٹ آئٹم ہے current item slash date time یا کرنٹ آئٹم کی پراپرٹی شو ہوں گی that's the function of the path attribute so this way یہ پاتھ ایٹریبیوٹ یوز کر کے اینڈ یوزنگ دا فیچر کہ آپ کے پاس ایک ویو ہے جو سارے کے سارے ماسٹر اور ڈیٹیل شیئر کر رہے ہیں آپ اس میں یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیچھے کوڈ نہ لکھنا پڑے اینڈ دے کیپ سنگناز اس میں sorting grouping filtering will be automatic آپ اگر کوئی بھی sorting grouping filtering criteria apply کریں گے it will apply to everything which is bound to this source لیکن جو نیویگیٹنگ ہے which means the current item اس کے لیے آپ کو explicitly is synchronized with current item true کرنا ہوگا so why is that explicit اس پہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں بٹ بفور دیٹ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ تو آپ کا ڈیفالٹ ویو ہے لیٹ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ماسٹر ڈیٹیل انٹرفیس یوز کیا جہاں پہ آپ ڈیفالٹ ویو سے کام چل گیا اور آپ کسی اور جگہ پہ کوئی اور پراپرٹی شو کرنا چاہتے ہیں which you don't want to be synchronize with this یعنی یہ سارٹنگ گروپنگ فلٹرنگ اس پہ نہ اپلائی ہو can want that views you want create views on the same source object so you can do that how you can do that you will basically this an object of collection view source جس کا ہم نے static method get default view use کیا تھا کسی بھی سورس کا ڈیفالٹ ویو لینے کے لیے اور اسی کو یوز کر کے ہم ایک نیا ویو بنا سکتے ہیں اسے ہم کسی پرٹیکولر سورس سے ریئل سورس سے کیسے جوڑیں گے we will see view source dot source is equal to some source in this case we are joining it to photos تو اب یہ فوٹوز کا ایک آلٹرنیٹ ویو بن گیا ہے تو فوٹوز کا ایک ڈیفالٹ ویو ہے اور ناؤ دیر از اندر ویو جو ہم نے ویو سورس کے نام سے کریٹ کیا ہے اس کو ہم زیمل میں بھی کر سکتے ہیں اگین یہ ڈسپلے ریلیٹڈ چیز ہے وائی ناٹ زیمل زیمل میں اگر ہم کریں گے تو we can declare it in logical resources window dot resources میں ہم کلیکشن ویو سورس کا آبجیکٹ کریٹ کریں اس کا ہم نے کی ویو سورس رکھ دیا جس نام سے ہم اسے لیٹر ریفر کر سکیں گے اور ہم نے اس کی سورس بتائی as a static resource photos جو ہم نے ایک لائن اوپر ڈکلیئر کی ہے so now view source is an alternate view for photos اب جس ٹائم پہ ہم کوئی ٹارگیٹ لسٹ باکس یا ٹارگیٹ کوئی ایلیمنٹ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فوٹوز کے ڈیفالٹ ویو کے بجائے اس آلٹرنیٹ ویو سے کنیکٹ ہو یہ ہم کیسے اسپیسیفائی کریں گے ہم نے جہاں پہ فوٹوز لکھنا تھا وہاں پہ ہم فوٹوز کی جگہ ویو سورس لکھ دیں گے that would connect it instead of the default view to this alternate view کیسے کریں گے یہ بائنڈنگ مثلا یہ لسٹ باکس ہے اس کا نام ہے اس کا آئٹم سورس دیا ہوا ہے using the binding markup extension source is equal to static resource photos کو کاٹ کے ہم نے ویو سورس کر دیا اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بائنڈنگ پاتھس ہیں جو پاتھ از اکول ٹو ابھی ہم بات کر رہے تھے they will remain the same because there is special in wrapping code کے اگر آپ ویو سے بائنڈ کریں تو آپ ویو کی پراپرٹیز نہ دکھانے لگ جائیں بلکہ ریئل آبجیکٹ جس کو وہ ویو پوائنٹ کر رہے ہیں آپ اسے شو کریں تو یہ جو ہم نے ایک کسٹم ویو بنایا اس کسٹم ویو میں ہم خود سے شارٹ ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں گروپ ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں and they won't affect the default view اگر کوئی اور کنٹرول ہے جو بائنڈ ہوا ہوا ہے فوٹوز کے ڈیفالٹ ویو سے it won't get affected that the whole point of making a new view کہ جو شارٹنگ فلٹرنگ ہے یہ آپ کی ویو سے ایسوسیٹیڈ ہے so if you make a new view تو اس کی یہ شارٹنگ یو کین ڈو اندر kind of sorting can do different grouping you can do different filtering and اس کا کرنٹ آئٹم بھی ساتھ سنکرائز نہیں ہوگا اچھا اب جو آپ کا کسٹم ویوز ہے there is something slightly different about them if you have multiple target elements connected to the same custom view تو ان کا is synchronize with current item by default true ہوگا ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ by default is synchronize with current item false ہوتا ہے but if you connect if you bind to a custom view not the default view تو اس اس with current item by default true ہوگا سو کے پیچھے فلاسفی کیا ہے اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگا کہ کب وہ کریکٹ ہوگا اور کب نہیں ہوگا بیسیکلی اگر آپ صرف اس سیگنوائز وتھ کرنٹ آئٹم کو نہیں چینج کرتے آپ ڈفرینٹ ٹارگیٹ ایلیمنٹ سے انہیں سیم سورس سے بائنڈ کر رہے ہیں اور کوئی سارٹنگ گروپنگ وغیرہ نہیں کر رہے you don't really have to know about the view object view object ایک ٹوٹلی ان نون چیز ہے آپ نے سورس آبجیکٹ ہے اس سے ڈفرینٹ ٹارگیٹ آبجیکٹس بائنڈ کر دیے there is nothing common happening there unless you find the view and do something with it so اس فلاسفی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس سنگنائز وتھ کرنٹ آئٹم کو بائی ڈیفالٹ فالس کیا بٹ کسٹم ویوز میں you create a view you acknowledge کے ایک ویو ایگزٹ کرتا ہے and you are making new target elements for this view instead of the source object تو یہاں پہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ یوزر خود سے اکنالج کر رہے ہیں کہ I know about the view there is a custom view so let's by default synchronize the current item anyways you can still see it's bit inconsistent but that's a way to remember it کہ کسٹم ویوز میں آپ کے پاس ایک synchronize with current item true ہوگا اور ڈیفالٹ ویوز میں یہ فالس ہوتا ہے ایک کسٹم ویوز کی ذرا ڈیٹیلڈ ایگزامپل دیتے ہیں زیمل میں ڈکلیئر کرتے ہیں اس پہ سارٹ ڈسکرپشن گروپ ڈسکرپشن اور ایک فلٹر اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کلیکشن ویو سورس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے اس کا کی ویو سورس رکھا ہے اس کا ایک فلٹر ڈکلیئر کیا ہے view source underscore filter جو ہم کوڈ میں امپلیمنٹ کریں گے اس کی ابھی میں آپ کو امپلیمنٹیشن دکھاؤں گا اس کی سورس کیا ہے اسٹیٹک سورس فوٹوز اگین جیسے لاسٹ ٹائم کیا تھا اور collection view source dot sort description اس میں ہم نے ایک شارٹ ڈسکرپشن ایڈ کی ہے based on date time descending اور اس کے بعد ہم نے ایک اور گروپ ڈسکرپشن ایڈ کی ہے collection view source dot group کے اندر اور اس کس پراپرٹی پہ کیا ہے ہم نے اگین ڈیٹ ٹائم پہ کیا ہے ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو سارٹنگ اور گروپنگ کا first part of the criteria should be the same یعنی آپ کا جو گروپنگ کرائٹیریا ہے that should be the first part of the sorting criteria اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کی گروپنگ کا آپ کو عجیب لگے گی دیٹ آپ کے گروپ سپلٹ ہوئے ہوئے ہوں گے بیکاز سارٹنگ پہلے ہوتی ہے اور گروپنگ بعد میں ہوتی ہے یہ view source underscore filter کا فنکشن ہے اس کے اندر ہم نے فلٹر ایونٹ آرگومنٹس پاس کیے اور اس ایونٹ میں ای ڈاٹ ایکسپٹیڈ کو ہم نے سیٹ کرنا ہے ویدر از ٹرو اور false so if that item particular item ہم نے اسے ایز فوٹوز کاسٹ کیا اور اس کی date time less than equal وہ جو ڈیٹ ٹائم ڈیفرنس کا ہم نے فارمولا لاسٹ ٹائم بنایا تھا وہی سیم فارمولا کہ ناؤ اور پکچر کی ڈیٹ ٹائم میں جو ڈیز کا ڈیفرنس ہے it's less than equal to seven V C E dot accepted is equal to two اس طرح ہمارے پاس ایک کولیکشن ویو سورس ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ڈسکشن تھی ساری ویوز کے بارے میں ویو کیا چیز ہے کسی بھی سورس آبجیکٹ کے اوپر ایک امپلسٹ ڈیفالٹ آبجیکٹ ہے which maintains it sorting grouping filtering and navigating یہ ہم ایڈیشنل بھی بنا سکتے ہیں so you have one source object then you have one default view and possibly set of custom views and then on top of each view you can have multiple target elements so اس کو آپ زیبل میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں زیبل میں آپ ویوز ایسوسیٹ کر سکتے ہیں you can view use a view view instead of an element جیسے ہم نے سورس کو فوٹوز کی جگہ یوز کیا تھا وہ ڈائریکٹلی اس فوٹوز کے ڈیفالٹ ویو کے بجائے کسٹم ویو سے بائنڈ ہو رہا تھا نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹا پرووائڈرس کو سو ڈیٹا بائنڈنگ جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہے اور آج ہم نے اس کے کچھ ایڈوانس فیچرس دیکھے جو بائنڈنگ کے اندر سورس اور ٹارگیٹ یہ لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا اور سورس ٹارگیٹ کے بیچ کا ویو یہ آج ڈسکس کیا سو سورس اور ویو میں one to many relationship ہے ویو اور ٹارگیٹ میں ون ٹو مینی ہے سو اب ہم کسی بھی دو ایلیمنٹس کو بائنڈ کر سکتے that's a very powerful feature لیکن دیٹ مینس کہ ہم پرابلی لائک کسی ڈیٹا بیس کو بائنڈ کرنا چاہے کسی فائل کو بائنڈ کرنا چاہے کسی ایکس ایم ایل سورس کو بائنڈ کرنا چاہے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہم نے کسی آر ایس ایس فیڈ کو بائنڈ کرنا ہے we can do that given enough code so we need some object جو این ایف کوڈ اس پرٹیکولر ٹارگیٹ کو ریڈ کرنے کا اس کے پاس ہو and then we connect to that object تو یہاں پہ آتے ہیں data providers data providers are kind of classes which make it simple for for us certain یہ جو ڈیٹا پرووائڈرس ہیں you even very nicely are language independent fundamental idea data provider چاہیے جو آپ کو ڈیٹا بائنڈنگ کے لیے ایزی طریقے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں which make the task simpler ایک تو ہم X M L data provider discuss کریں گے جو ایکس ایم ایل فائلس یا inline X M L code سے ہمیں بائنڈ کرنے دیتا ہے which is very powerful because بہت ساری applications logs even database terms they can be in X M L format so آپ کے پاس اگر کچھ بھی کوئی بھی چیز ایکس ایم ایل فارمیٹ میں ہے you can use the X M L data provider and read it nicely the other one is object data provider which kind of sounds confusing because binding ہم آلریڈی کسی آبجیکٹ سے ہی کر رہے ہیں so why object data provider so basically it provide some facilities on top of the base object جو بیسک بائنڈنگ ہے اینڈ ویل سی کہ وہ کیا ہوتی ہے سو so, سب سے پہلے ہم X M L data provider دیکھیں گے and we will take an example جس میں ہم inline X M L code ڈالیں گے اور پھر اس ایکس ایم ایل کوڈ سے بائنڈ کر کے ہم ڈفرینٹ چیزیں اپنے پی ایف پہ شو کریں گے یہاں پہ ہم نے ونڈو ڈاٹ ریسورسز میں ایک X M L data provider declare کیا ہے اس X M L data provider کی کی ہم نے ڈیٹا پرووائڈر رکھی اس کا ایکس پاتھ جس کی ابھی ہم بات کریں گے we set it to game status اور پھر یہ ایکس کالن ایکس ڈیٹا ہم نے یوز کیا ہے یہ ہم نے اس لیے یوز کیا یہ ایکس آپ کو یاد ہوگا اوپر ڈکلیئر بھی ہوئی ہے X X M L namespace colon یہ ڈبلو پی ایف کی ایک سیکنڈ نیم اسپیس ہے اور یہ جو ایکس ڈیٹا کا ٹیگ ہے یہ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ایکس ایم ایل کوڈ اس کے اندر اس ٹیگ کے اندر آ رہا ہے this is not really W P F code اگر یہ آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کو ویژول اسٹوڈیو کا کمپائلر ایڈر دے گا کہ یہ ڈبلو پی ایف فائل آپ کی خراب ہے یہ زیمل فائل آپ کی خراب ہے انفیکٹ وہ نہیں خراب اور ہم صرف external X M L data دینا چاہ رہے ہیں تو that's why we use the X colon X data tag اس کے اندر ہم نے گیم اسٹیٹس ڈکلیئر کیے ایک گیم اسٹیٹس کا ٹیگ جس کے اندر بہت سارے گیم اسٹیٹ ہیں اس کے اندر ٹائپ ہے ٹائپ ایٹریبیوٹ ہے اور ایک سب ٹیگ ہے ہائی اسکور کے نام کا اس کے بعد ہم نے ایک جب یہ ونڈو ڈاٹ ریسورسز ختم ہو گئے we created a list box inside a grid اور اب اس کا آئٹم سورس دیکھیں اس کا آئٹم سورس کیا ہے اس کا آئٹم سورس ہے اسٹیٹک ریسورس ڈیٹا پرووائڈر کہ ہم نے ڈائریکٹ اس ڈیٹا پرووائڈر سے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کا ایکس پاتھ ہے game state slash high score یہ ایکس پاتھ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایکس کیوری لینگویج ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کی تھی کہ جس کے تھرو ہم ایکس ایم ایل میں ڈفرینٹ پاتھس ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ game state slash high score کا مطلب ہے وہ سارے گیم اسٹیٹ ٹیگس اور ان کے اندر جو ہائی اسکور کا ٹیگ ہے وہ ٹیک اور ایکچوئل ڈیٹا کیا ڈسپلے ہوگا یا آپ اس کے آؤٹ پٹ دیکھیں اس آؤٹ پٹ میں ہمیں یہ 1203, 1089, 541 جو ٹیکسٹ تھا ہائی اسکور ایلیمنٹ کا انر ٹیکسٹ وہ تینوں شو ہو گئے وداؤٹ اینی کوڈ اگر یہ جو ایکس ایم ایل فائل ہے یہ ہم ان لائن نہ دینا چاہیں تو ہم اسے سورس کے ٹیگ میں اس طرح سے X M L data provider کی اور ایکس پاتھ ہم نے گیم اسٹیٹس دے دیا جو اس کا روٹ ٹیگ ہے اور گیمس ٹیکس ڈاٹ ایکس ایم ایل اسے سورس میں یہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں سو دیٹ مینس کہ کہ یہ اٹس ایون سمپلر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل ایکسیبل فائل ہے آپ نے سورس میں وہ فائل دی یا ڈائریکٹلی کسی کسی آر ایس ایس فیڈ یا ایکسٹرنل سورس کو مینشن کیا and then you just use that data provider آپ کو کوئی سورس آبجیکٹ نہیں لکھنا آپ کا source binding object directly prepared ہے X M L data provider میں and you just have to bind target element it so یہ جو آپ نے دیکھا ہم نے X colon X data use کیا تھا اگر آپ نے inline X M L use کرنی ہے you have to protect it کہ جو آپ کا کمپائلر ہے XAML compiler it doesn't see it as XAML code so that's why you we used X colon X data دوسری چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی ایکس ڈیٹا میں ہم نے X M L N S is equal to blank دیا تھا کہ میری نیم اسپیس کوئی نہیں ہے and that's to avoid the namespace pollution کہ آؤٹ سائڈ جو آپ کے روٹ ٹیگ پہ آپ نے ڈبلو پی ایف کی نیم اسپیس دی ہوئی ہے تو you want to stop that کہ آپ کوئی ڈیفالٹ نیم اسپیس نہیں ہے within this portion of code دوسری چیز ایگزامپل میں دیکھی کہ we use X path and previously we use path so when we bind to some object کوئی بھی آپ کا کرنٹ آبجیکٹ ہے جس کو آپ ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں you use path to X it's properties X path کیا ہے ایکس پاتھ آپ کی ایکس کیوری ہے جو ایکس ایم ایل کیوری ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے جو بیسیکلی آپ کو کسی بھی پرٹیکولر ہائرارکی میں آبجیکٹ تک لے جا سکتی ہے آپ سلیش سے اسٹارٹ کریں تو روٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں otherwise name a tag اور وہ ٹیگ جہاں بھی فائل میں جہاں جہاں ایگزٹ کرتا ہے you are seeing wherever this tag exit then slash this find this sub tag آپ ایٹ سائن یوز کر کے ایون ایٹریبیوٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں سو سلیش ہائی اسکور کی جگہ میں سلیش ایٹ ہائی اسکور کرتا تو it would be looking for high score as an attribute so یہ سارے فیچرز ایکس پاتھ پہ ہیں بٹ ان ریئلٹی جب آپ یہ جو X M L data provider use کر رہے ہیں and you use some X path in the and it's returning and X M L load so X M L load کیا ہوتی ہے ہم نے بہت شروع میں X M L files directly access کی تھی ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے through and we got X M L load whenever we read some particular node attribute element کوئی بھی چیز ریڈ کرتے تھے تو you can actually combine X path and path so اس سے آپ کو کلیئر ہوگا کہ ایکس پاتھ کیا ہے اور پاتھ کیا ہے لائک دس یہاں پہ میں نے ایکس ایم ایل یہاں پہ میں نے لیبل ایک یوز کیا ہے جس کے کانٹینٹ میں binding source is equal to static resource data provider data provider سے کنیکٹ کر رہے ہیں X path is equal to game state slash high score اور path is equal to outer X M L اب آپ کو وہ جو نمبر اندر تھا 1089 فار ایگزامپل وہ خالی وہ نہیں نظر آئے گا بلکہ آؤٹر ٹیکس بھی نظر آئیں گے so by default you are binding to X M L جو اندر اس کے کنٹینٹ کوڈ ہے but if you use path you can see outer X M L اور node object it's not really useful in this case and very commonly but now you can understand کہ ایکس پاتھ آپ کا ایک ایڈیشنل پیرامیٹر ہے to the X M L data provider for selecting some thing from the X M L document and once you select something you get an X M L node and you path جس کے اندر جو بھی آپ پراپرٹی دیں گے that will apply to the جو بھی یہ X M L node object that's return یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا ریٹرن ہوا ہے ایکس ایم ایل کا اب ایک کوشچن یہ بھی ذہن میں آتا ہے کیا ہم اس پورے کے پورے ڈیٹا کو ایز اے یعنی اکٹھا دیکھ سکتے ہیں ویو ہیو کنٹرول فار دیکھ فارری لوجیکل ڈیٹا کو شو کرنے کے آپ کو ایک ہائریکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ بنانا ہوگا and some control what can say what can show hierarchical data and then you can use the X M L data provider یعنی X M L data provider آپ کو ایک ایکس ایم ایل سورس کو ریڈ کرے گا and then it will become a binding object for you تو بائنڈنگ آبجیکٹ کا سورس بن جائے گا اینڈ دین ٹارگیٹ کے طور پہ یو ول ٹیک اے مینیو بار اور a tree control and in between you will give a series of templates hierarchical template جس ٹیمپلیٹ کو دیکھ کے وہ اسٹریم میں رینڈر ہوگا so we will take this example next time اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا پرووائڈرس کی جو ایکسم ایل ڈیٹا پرووائڈر ہے اس کے ساتھ ہیریکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز کر کے ہم اسے ٹری ویو میں کیسے شو کر سکتے ہیں اگر میں سمرائز کروں تو آج ہم نے بائنڈنگ میں ایک نئی چیز ڈسکس کی ہے which is the view between the source and target last time ہم نے binding binding object binding extension discuss کی تھی and all we discuss for there is a source object there is a target object there can be multiple target objects associated with source object commonly ہم یوز کیسے کریں گے there is some data source collection اور سم ایلیمنٹ یا جو آپ کی کلاس ہے کوئی and then you have a target element like a list box a grid a text box view and there is a source but you can group ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک X X M M L L document inline اور ڈاٹ فائل میں موجود ہو تو we can easily bind to next time تک کے لیے خدا حافظ